سارے آ جائیں پھر شروع کرتے ہیں المتن سے انشاءاللہ آج تھوڑا مختصر پڑھیں گے مجھے کچھ کام ہے تو آدھا گھنٹہ پڑھ کے تو پھر میں اجازت لے لوں گا ایک آدھ منٹ انتظار کرتے ہیں باقیوں کا پھر میں شروع کر دیتا ہوں سبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرج المعارف ما ادخل فی متنی ہی ماں منه ہو بلا فصل وہ چیز کے داخل کر دیا جائے جس چیز کو اس کے متن میں کہ مالئی سا جو اس میں سے نہیں ہے یعنی اس حدیث میں سے وہ چیز نہیں ہے بلا فصل بغیر فصل کے بلا فصل سے مراد اس کو وضاحت کہہ لیں کہ بغیر وضاحت کیے کسی چیز کا حدیث کے متن میں داخل کر دینا <clears throat> جو اس میں سے نہیں ہے جو اس کا حصہ ہی نام ہو سلاستن وہی فی اول الحدیث وہ پہلی قسم یہ ہے کہ حدیث کی ابتدا ہی میں ادراج ہو جائے جو کہ قلیل ہے لیکن نہ لیکن یہ اول حدیث میں ادراج کا پایا جانا یہ اکثر ہے من وقوعی ہی اس ادراج کے پائے جانے سے جو کہ فی وسط ہی وسط میں ہوتا ہے تو اول میں پایا جانا یہ زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے وہ قلیل یہ کم ہوتا ہے لیکن اکثر ہوتا ہے وسط میں پائے جانے سے درمیان کے ادراج سے باہر حال یہ زیادہ ہوتا ہے با نہیں یقون الادراج فی وسط الحدیث وہ اقل من الاول کہ ادراج پایا جائے حدیث کے درمیان میں اور یہ کم ہوتا ہے پہلی پہلی صورت میں پہلی صورت سے یعنی ابتدائی حدیث میں ادراج کا پایا جانا یہ زیادہ ہوتا ہے تیسری صورت یہ ہے یقون الدراج فی آخر الحدیثی بہول الغالب کہ ادراج حدیث کے آخر میں ہو اور یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو کیٹیگریز تین ہو گئی سب سے آخر میں حدیث کے اندر اضافہ پایا جائے جو کہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ حدیث کی بالکل ابتدا میں پایا جائے یہ اس سے کم درجے پر ہوتا ہے تیسری صورت یہ ہے کہ ادراج سند کے متن کے بالکل وسط میں یعنی درمیان میں کہیں بھی پایا جائے یہ اس سے بھی کم ہوتا ہے امسلۃ تو ادراج کی امسلا مثال البوکو الادراج فی اول الحدیث وہ سبب ہوں ان راوی یقول اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ راوی کہتا ہے کلامن کوئی بات بات ایسی کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے اس بات سے کس چیز کا علیہ بالحدیث کہ وہ حدیث کے ذریعے سے کوئی استدلال کرے فیاتی حیاتی بلا فصل پس وہ اس گفتگو کو <clears throat> لے آتا ہے اس حدیث کے اندر بلا فصل بغیر بتائے ہوئے بغیر امتیاز کیے بغیر ذکر کیے اس کا کہ میں اپنی اب گفتگو کر رہا ہوں تو کچھ کوئی ذکر نہیں کرتا بس بالکل اپنی گفتگو ساتھ میں ملا دیتا ہے حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی خیت ہم اس لیکن سننے والے کو یہ وہم پڑ جاتا ہے ان الکلا کے یہ سب کا سب حدیث الحدیث ہی ہے مسلم رواہ من روایتی ابی قطن و شبابتا فرقہما کہ وہ روایت جس کو خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے ابو قطن سے بھی اور شبابہ سے بھی فرقہ ہما ان دونوں کو الگ الگ بھی بیان کیا ہے یعنی اسی ایک ہی روایت کو ابو قتن سے بھی بیان کیا ہے خطیب بغدادی نے اور شبابہ سے بھی بیان کیا ہے تو اس لیے انہیں آگے بیان کر دیا فرقاہما ہوما کہ ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے اکٹھے ایک ہی روایت میں دونوں رابی نہیں ہے آن شعبت عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أصبغ الوضوء کہ وضو کو پوری پوری طرح سے کرو اچھی طرح کرو ویل للعقابی ہلاکت ہو ان ایڑیوں کے لیے من النار جو کہ آگ میں جائیں گی یعنی اگر پوری طرح سے نہ وضو کیا اور ایڑی بچ گئی تو پھر ہلاکت ہے اس کے لیے فقوله اسبغ الوضوء مدرج من کلامی ابی ہرائے یہ مدرج ہے ابو حریرہ کے کلام میں سے کما بجینا فی روایت البخاری اور وہ کیا ہے روایت بخاری عن آدم عن شعبت عن محمد بن زیاد عن ابی حریرت قال اسبغ الوضوء فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعقاب من النار تو یہاں پر اس حدیث کے اندر ابو حریرہ خود فرما رہے ہیں کہ فإن ابا القاسم نے یوں کہا تھا تو قال جو اسبغ الوضوء کا لفظ آیا ہے دو الفاظ آئے ہیں اور ایک جملہ بن گیا ہے یہ ادراج ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے لیکن یہ انہوں نے یہ اس حدیث کے اندر تو واضح بیان الگ کر کے کیا اب القاسم کہہ کر ایک حدیث میں جو کہ بخاری کی روایت ہے لیکن اسی جو پچھلی حدیث تھی اس میں کسی دوسرے راوی نے ان کے درمیان کے اس لفظ کو ذکر نہیں کیا اب القاسم قالا یہ نہیں کہا بلکہ ایک ہی روایت کر دی قالا اسبق ویل من النار تو یہ اول حدیث میں ادراج کی مثال ہو گئی قال وهم ابو قطن و في فی روایتی ہما لہو ابو قطن اور شبابا نے اپنی اس اس روایت کے اندر گمان کر لیا کہ شعبہ سے علامہ سکناہ جس کو ہم نے بیان کیا وقد رواہ الجمب الغفیر ہانا کے بہالیہ ہے ہانا کے ایک جم غفیر نے بیان کیا ہے ان سے اس حدیث کے بارے میں کا روایتی آدم آدم کی روایت کے مطابق جو کہ ہم نے بخاری میں بھی پڑھی ابھی مثال لبکوع الادراج فی وسط الحدیث حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ فی بدء الوحی حدیث کیا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحنث فی غار حراء وهو التعبد کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حراء کے اندر یتحنث یعنی الگ ہو کر عبادت کرتے تھے بتوں سے الگ ہو کر عبادت کرنا اسے کہتے ہیں یہ ہرا وحوت تعبد اور پھر وضاحت بھی کر دی کہ یہ تعبد ہے تعبد اور وہ عبادت کرنا ہے راتوں کو کئی راتوں کو ذوات العدد کئی راتیں جو ہیں وہ غار ہرا کے اندر عبادت کرنا ہے فقل تعبد من کلام زہری یہ جو لفظ ہے ہوا تعبد یہ مدرج ہے کلام زہری سے اچھا جی اصل میں جو حدیث تھی وہ اتنی ہی تھی یہ تحن صفی غار ہیرا اللہ زبات زبات الادو تیسری مثال مثال الادراج فی آخر الحدیث اب یہ جو بہو تعبد تھا یہ زہری جو ہے وہ وضاحت کر رہے تھے یہ تحنسو کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھا ادراج فی آخر الحدیث کی مثال حدیث ابو حریرہ مرفوعان للعبد المملوک کی اجران وہ عبد جو مملوک ہو غلام اس اس کے کے دو اجر ہیں نفسی بی اور وہ ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے لول الجہاد فی سبیل اللہ والحج و بر امی اگر نہ ہوتا جہاد فی سبیل اللہ اور حج اور میری والدہ پر نیکی کرنا والدہ کی کے لیے نیکی کرنا لا احبب تو میں پسند کرتا البتہ ان اموتا کہ میں مروں میں دنیا سے رخصت ہوں و انا مملوکن اس حال میں کہ میں غلام ہوں اب یہ حضور سے مرفون ابو حریرا روایت کر رہے ہیں کہ آبد مملوک کے لیے تو دو اجر ہیں لہذا اگر جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ نہ ہوتی اور حج اور حج کا اور اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنا یعنی حسن سلوک کرنا اگر یہ بڑے بڑے کام میرے سامنے نہ ہوتے تو میں پسند کرتا کہ میں اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں کہ میں غلام ہوں میں غلام ہوتا کسی کا یہ آپ علیہ السلام کی طرف سے ابو حرا مرفور نقل کر رہے ہیں اچھا اب اس میں <clears throat> آخر حدیث کے اندر ادراج ہے فقول بس ان کا یہ قول ولزی نفسی بی سے جو آگے کلام آ رہا ہے للعبد المملو کی اجران یہاں تک تو بات ہو گئی لیکن آگے جو پورا کلام ہے ولدی نفسی بیادیہ یہ من کلامی ابھی ہریرا ہے کیوں لی ان یس تحیل یس دورہ ظال کا اس لیے کہ محال ہے کہ یہ کلام صادر ہو من آپ علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ وسلم لے ان لا یومکن اس لیے کہ یہ بات تو ممکن ہی نہیں ہے این تمنا رق کہ حضور علیہ السلام تمنا کریں رق کی یعنی غلامی کی کیوں ولی ان امہ حالانکہ ان کی جو والدہ تھی ماجدہ لم تکن موجود وہ تو موجود ہی نہیں تھی حتیٰ یا بر رہا کہ آپ علیہ السلام ان سے نیکی کی تمنا کرتے ان سے بر کرنے کی تمنا کرتے نیکی اور حسن سلوک کی تمنا کرتے ان کی تو والدہ تھی ہی نہیں تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اگر میری والدہ کے ساتھ احسان کی وجہ نہ ہوتی میں نے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں مملوک ہونا پسند کرتا تو یہ بات خود ہی معلوم ہو رہی ہے کہ یہ درست نہیں ہے یہ یہ ادراج کلام ہے جو کہ آخر میں آیا ہے اصل میں یہ ابو حریرا رضی اللہ عنہ کی کا اپنا کلام تھا کہ میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں لیکن چونکہ انہوں نے وضاحت نہیں کی تھی یا اس وقت میں انہوں نے اپنی طرف سے اس طرح سے بیان کیا ہوگا کہ وہ گمان یہی کر رہے ہوں گے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن کسی ایک آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور اس نے پوری ہی گفتگو کو حدیث میں شامل کر دیا جی یہ بات سمجھ میں آ گئی جی دبا ادراج ادراج کے دوائی کیا ہیں متعدد اشہروہ مایلی پہلا ہے بیان و حکم شرعین حکم شرعی کا بیان اصل تو وہ حکم شریف بیان کر رہا ہوتا ہے یہ نہیں وہ کہہ رہا ہوتا کہ یہ حدیث ہے لیکن دوسرے یہ گمان کر لیتے ہیں تو یہ ایک گفتگو میں بسا اوقات بہت واضح طور پر بیان نہ کرنے کے باعث یا اس نے ممکن ہے کہ بیان کیا ہو لیکن اگلے کو سمجھ نہ آئی ہو دونوں احتمال ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ حکم شرعی بیان کرنے کی خاطر کی وجہ سے جو ہے وہ ادراج سمجھا جا رہا ہوتا ہے دوسری صورت امبات و و حکم حکم شرعی شرعی استمبات من الحدیث قبل ان یتم الحدیث درمیان میں جب آ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی حکم شرعی کا استمبات وہ ہو رہا ہوتا ہے حدیث سے اور ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی ہوتی اب جیسے ہم اپنے کلام کے اندر بسا اوقات ہم نے ایک پوری بات کرنی ہوتی ہے لیکن آدھی بات میں سے ہمیں ایک چیز یاد آ جاتی ہے تو ہم فوراً اس آدھی بات کے اندر سے جو دلیل نکالنی ہوتی ہے یا جو گفتگو کرنی ہوتی ہے وہ کر کے پھر بقیہ آدھی بات کو مکمل کرتے ہیں کہ کہیں اگلی بات مکمل کرتے کرتے وہ پچھلی بات کا جو ہم نے کوئی نتیجہ نکالنا تھا یا اس سے کوئی سبق ہم نے دینا تھا یا کوئی کوئی اور بات اس سے اخذ کر کے سامعین کو بتلانی تھی تو وہ کہیں بھول نہ جائے یا ہر ایک کے اپنا طرز ہوتا ہے گفتگو کا تو بسا اوقات بات مکمل کرنے سے پہلے درمیان میں سے وہ کوئی اور بات اپنی طرف سے اضافہ کر کے اور پھر اگلی کورٹ کو یا اگلے کسی کی گفتگو کو مکمل کر لیا جاتا ہے تو یہ وجہ بن جاتی ہے تیسری صورت شرح لفظ غریب فی الحدیث کہ حدیث کے اندر ایک ایک غیر مانوس لفظ تھا اس کی وضاحت کرنی تھی جیسے وہ تعبد انہوں نے کہہ دیا تھا تو وہ بیان کر کے پھر اگلے آگے حدیث دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں تو یہ وجہ بن جاتی ہے ادراج کی اور ان کی نیت ادراج کی نہیں ہوتی وہ تو اپنی طرف سے یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وضاحت کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ حدیث نہیں ہے لیکن اب کسی کو سمجھ میں آئی اور کوئی نہ سمجھ سکا کوئی تاخیر سے آ رہا تھا کوئی دور بیٹھا تھا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو اس نے یہ گمان کر لیا سننے والے نے کہ یہ بھی حدیث ہے اب کس کی غلطی تھی اس پر ہم بحث نہیں کر رہے لیکن اگلے کو یہی شک ہوا اور اس نے شامل کر لیا کئی فید رق الدراج کیسے پتا چلے گا ادراج کا بے امور منہا نمبر ایک ورود الحدیثی منفصل فی روایت کہ حدیث وارد ہو رہی ہو منفصلا کسی دوسری روایت میں یعنی منفصل سے مراد اس ٹکڑے سے جو ابتدا میں آیا یا آخر میں یا بیچ میں اس ٹکڑے سے جدا ہو کر اس سے الگ ہو کر دوسرے طریقے سے ایک اور روایت کے اندر بیان آئی ہو اب فوراً کھٹکا پیدا ہو جائے گا کہ وہاں تو یہ الفاظ نہیں تھے پھر جب غور و فکر ہوگا تو پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی یہ الفاظ تو اس میں اضافہ ہوا ہوگا ان الفاظ کا دوسری صورت اب تنسیس والی ہی المطلعین جو وہ آئمہ جو کہ اس حدیث کے فن میں مطلع ہیں ان کو معلوم ہے وہ خود تنسیس کر دیں کہ بھئی اس میں ادراج ہوا ہوگا کیونکہ ہمیں اس کا دیگر طریقوں سے معلوم ہو چکا ہوا ہے تیسری صورت استحالت کون ہی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالکہ آپ علیہ السلام کا اس طرح کی گفتگو کرنے کا محال ہونا کہ آپ سے اس طرح کی گفتگو صادر ہونا ممکن نہیں ہے خود پتہ چل جاتا ہے کہ شارے جو ہے وہ خود شریعت کے خلاف گفتگو کر ہی نہیں سکتا یا کوئی ایسی بات جو کہ اب جیسے یہی تھی کہ اگر میری والدہ کے ساتھ خدمت کا مجھے وہ نہ ہوتا بل کا تو میں مملوک ہوتا تو وہ آپ کی والدہ کا تو انتقال چھ برس کی عمر میں ہو چکا تھا تو آپ یہ کیسے تمنا کر رہے ہیں کہ میں خدمت کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ورنہ مجھے میں یہ خواہش کرتا اور ویسے بھی غلام ہونے کی خواہش نبی نہیں کرتے ان کے ذمے اور بہت کام ہوتے ہیں امت کی رہبری اور امامت مقصود ہوتی ہے اور جس کو اللہ نے پوری دنیا کی امامت کے لیے چنا ہو تو اس کو مملوک ہو کے تو وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتا کیا جا سکتا تو یہ نہیں سمجھ میں آتی یہ بات اور پھر خاص طور پر دیگر احادیث میں روایت مل بھی گئی ہمیں اچھا جی، حکم الادراج الادراج حرام باجماع العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم اچھا یہ تو ہو گیا وہ لیکن استثناء ہے اس ادراج کے حرام ہونے میں ما ان احادیث کا یا ان اس ادراج کا کان لتفسیر غریب جو کسی غریب یعنی انجان یا غیر مانوس لفظ کی تفسیر کے لیے اگر کسی نے اضافہ کیا ہے تو وہ حرام نہیں ہے غیر ممنوع ممنوع یہ ممنوع نہیں ہے ولی وغيره کا فعال اسی لیے آئمہ میں سے زہری اور ان کے علاوہ نے بھی اس طرح کا اضافہ درمیان میں کیا ہے کیونکہ ان کا مقصد اس سے یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی حدیث میں اضافہ کر رہے ہیں وہ وضاحت کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ یہ وجہ ہے اشر المصنفاتی الفصل للفصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي تخريب المنهج بالترتيب المدرج لابن حجر وهو تلخيص لكتاب الخطيب بزيادة عليه اور آه، تیسری کتاب بس دو ہی ہیں المقلوب تعریف لغتا هو اسم مفعول من القلب وهو تحویل الشيء عن وجهه شيء کا تحویل کر دینا موڑ دینا اپنے چہرے سے یعنی بالکل ہی آدمی کی پشت کو سامنے کر دینا یا سامنے کو پشت کر دینا بالکل ہی تحویل کر دینا آپ نے پڑھا ہوگا تحویل قبلہ اصطلاح ابدال لفظ بھی ایک دوسرے لفظ کے ساتھ تبدیلی کر دینا فی سند الحدیث او متن ہی سند میں یا متن میں بھی تقدیم او تاخیر کہ تقدیم اور تاخیر کے ذریعے سے راوی کو پہلے والے کو بعد میں لے آئے بعد والے کو پہلے لے آئے یا لفظ ہی بدل دیا یعنی بدل نہیں دیا تب تبدیل کر دیا آخر میں متن کے اندر جو آخر آخر کے اندر لفظ تھا یا جملہ تھا اس کو پہلے لے آئے یا جو پہلے والا تھا اس کو اٹھا کے آخر میں لے آئے تو قلب کر دینا تبدیلی کر دینا اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہے اس کے اندر صرف اسناد کے اندر یا متن کے اندر تبدیلی ہے ینقسم قسم ہو یم قسم المقلوب علاقے میں ہما مقلوب السندی و مقلوب المتن مقلوب السند کیا ہے وہ ما فی سندی ہی بلہ صورتان دو صورتیں ہوں گی اس کی سند کے اندر ان یقدم الراوی و ان یقدم الراوی کے راوی کو مقدم کر دیا جائے و یؤخر فی اسم احد فی اسم احد رواطی و اسمی ابی کعب ابن کا فیرویہ الراوی عن کاب ابن کعب کعب اصل میں تھے ابن مرہ اور وہ روایت کر دیتا ہے مرہ بن کعب سے تو یقدم نہ بنائیں یقدم ہی کر لیں این یقدم الراوی مر راوی راوی مقدم کر دے و یو اور مؤخر کر دے یعنی ہاں فی اسم احد رواتی و اسم ابی ابھی کہ راوی اور اس کے والد کے ناموں میں سے ایک کو مقدم اور مؤخر کر دے بیان کرنے والا جیسے کہ حدیث مروی ہے کعب بن مرہ سے بس وہ اس حدیث کو روایت کر دے مرہ بن کعب تو یہ صنعت کے اندر مقلوب ہو گیا دوسری صورت یہ ہے کہ این بدل اور رابی شخص بقصد دل کہ راوی ایک شخص کو تبدیل کر دے دوسرے شخص کے ساتھ بقصد دل غربت یعنی نامانوسیت پیدا کرنے کے لیے کہ حدیث مشہور عن سالم جیسے کہ حدیث مشہور ہے سالم سے فیض الراوی عن نافع تو راوی اس کو بنا دے نافے سے سالم اور نافے ہیں ایک ہی آدمی لیکن مشہور ہے وہ سالم سے وہ حدیث کے اندر جو راوی آ رہا ہے وہ سالم سے مشہور ہے لیکن سالم کا دوسرا نام یا اس کے کنیت یا کوئی بھی نافے ہوگا تو وہ بیان کرتے ہوئے سالم کی بجائے نافے بیان کر دے تو لوگ کہیں گے اچھا یہ تو کوئی نئی حدیث آ گئی تو غرابت پیدا کرنے کے لیے حدیث کے اندر کوئی اس طرح کر دے کانا کان یف الظال الرواتی اور وہ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں راویوں میں سے وہ کون ہے اور اس کی مثال ہے حدیث وہ حدیث کے رواہ حماد النصیبی عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی حرارت مرفوعا اذا لقیتم المشرکین فی طریق فلا تبدئوہم بالسلام کہ جب تم ملاقات کرو مشرقین سے راستے کے اندر تو نہ ابتدا کرو تم ان سے سلام کے ساتھ فہذا حدیث مقلوب کس طرح قلب ہوئی ہے کالا بہ حماد حماد نے اس حدیث کے اندر قلب کیا ہے تبدیلی کی ہے فجا عن الاعمشی تو کر دیا ہے اس حدیث کو روایت اعمش سے و انما ہوا معروف عن سہیل ابن ابی صالح عن ابی ہی عن ابی حریرہ حالانکہ وہ معروف جو تھی وہ, وہ, وہ جو معروف ہیں وہ کس سے ہیں سہیل ابن ابی صالح عن ابی عن ابی ہرارا اس اس طریق سے یہ سنت یہ, روایت جو ہے وہ مشہور تھی اور اس کو مسلم نے اپنی صحیح میں بھی بیان کیا ہے تو بجائے اس کے کہ عن عن عن سہیل ابن ابی صالح عن ابی کہتے انہوں نے عن الاعمش عن ابی صالح کہہ دیا تو آمش کا جو اصل نام تھا اب معلوم آم... ہاں اصل اصل نام تو سہیلی ہے نا آمش تو ان کی وہ ہو جائے گی لقب یقنیت ہو جائے گی تو انہوں نے آمش کا لفظ ذکر کر دیا جبکہ معروف جو تھے وہ اس روایت کے اندر سہیل ابن ابی صالح تھے جی دوسری قسم ہے مخلوب المتن وہ اما وکال ابدال ابدالفی متن ہی بلہ صورتان سورتان اور قلب کی دوسری صورت وہ ہے کہ جس کے اندر ابدال جو ہے وہ متن کے اندر پایا جائے اور اس کی صورتیں جو ہیں وہ بھی دو ہی ہیں راوی اخرا فی متن حدیث حدیث کے متن کو آگے پیچھے کر دے مثال اس کی حدیث ابی حرائر عند مسلم امام مسلم کے نزدیک جو ان کی کتاب کے اندر جو حدیث ابو حریرہ ہے لا الا اچھا ان سات آدمیوں کے بارے میں کہ اللہ جن کو اللہ تعالی سایہ نصیب فرمائیں گے اپنے سائے میں سے ایسے دن کہ لا لازل کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ مگر صرف اللہ کا ہی ففی ہی تو اس کے اندر ہے کہ وراج اسی روایت کے اندر ایک وہ کون سے بہت سارے آدمی ہیں نا ساتوں کا ذکر تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ برجل تصدق بصدقت فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله کہ صدقہ کیا اس نے صدقے کے ساتھ صدقہ دیا گویا کہ ایک ایسا آدمی بھی ہوگا بس پھر اس نے اس صدقے کو چھپا دیا فاخفاها حتى لا تعلم يمينه یہاں تک کہ نہ جانا اس کے دائیں ہاتھ نے ما اس صدقے کو تم فکو شمال شمال نے کیا اچھا فہادہ مما بس یہ یہ جو روایت ہے یہ اس روایت میں سے انقلاب اعلی باز رواتی اس میں انقلاب اس میں تبدیلی ہوئی ہے مقلوب کیا اس کو بعض روات نے انما ہوا حالانکہ اصل میں یہ روایت یوں تھی حتہ لا تعلم شمال ہُو مما تنفک یمین وہاں تو انہوں نے کہا نا یمین ہو ماتون فکو شمال ہو تو اصل میں شمال پہلے تھا اللہ تعالیٰ شمال ہو ماتون فکو یمین ہو اچھا جی دوسری صورت مقلوب المتن کی یہ ہے کہ این اعلی راوی متن حضرت حدیث اعلی اسنادن آخر کہ حدیث کا متن تو یہی ہو لیکن سند کوئی اور بیان کر دے ویج اعلی اسنادہ لمتن آخرا اور جو اس کی اپنی صنعت تھی اصل والی اس کے ساتھ کسی اور حدیث کا متن لگا دیا لیکن وہ یوں کیوں کرتا ہے وزال کا بے قص دل امتحانی وغیرہ ہی وہ یہ کام کرتا ہے امتحان لینے کے لیے یا اس جیسے کاموں کے لیے اس طرح کے مثال اس کی ما فعل اہل البغداد مال امام البخاری وہ کام جو کہ انہوں نے کیا امام بخاری اللہ علی کے ساتھ از قلب لہو جس وقت اہل بغداد نے تبدیلی کر دی تھی قلب کر دیا تھا امام بخاری کے لیے می اطا حدیث سو حدیثوں کو وسا الوہ اور سوال کیا انہوں نے امام بخاری سے آنا ان کے اس حدیث کے بارے میں امتحان امتحان لیتے ہوئے لحفظی ان کے حفظے کا پر رد دا اعلی کانت علیہ بس امام بخاری نے رد کر دیا بیان کر دیا ردہ واپس بیان کر دیا ان تمام احادیث کو اعلی ما اس طور پر کانت علیہ جس پر وہ تھیں قبل القلب कबल अलकलबी कल्ब से पहले वलम युक्त फी वाहिद मिनहा और एक को भी उन्होंने उसमें एक के अंदर भी गलती ना की तो ये इसकी एक मिसाल हो गई الأسباب الحاملة على القلب تختلف الأسباب التي تحمل بعض الروات على القلب وهذه الأسباب وهذه الأسباب هي پہلا سبب قصد الإغراب وہی غربت پیدا کرنا یعنی نامانوسیت یا نیا پن پیدا کرنا لیئر غبر ناسو فی روایت حدیثی ہی اقزیان ہو تاکہ لوگوں کو رغبت دلائیں اس حدیث کی روایت کرنے میں اور اس حدیث کو لینے میں قصد الامتحان و تعقدی امتحان اور لینا و تعقدی من حفظ المحدثی اور محدث کے حفظ کے بارے میں پڑتال کرنا و تمامی ضبط ہی اور اس کے ضبط کی تمامیت کو معلوم کرنا البکر فلقطہ ولغلط امین غیر قصد تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بغیر قصد کے غلطی یا خطا ہو جائے بیان کرنے میں حکم القلب یختلف حکم القلب حسب سبب الحامل علیہ اعتبار کیا جائے گا حامل کا کہ کس سبب کی وجہ سے اس نے کیا ہے پھر حکم ہم لگائیں گے كَانَ کان بِقَصْدِ الْإِغْرَابِ فلا شک کا کوئی شک نہیں اس بات میں انہ لا یجوز لأن فيه تغييرا للحديث کیونکہ یہ تو آپ جان بوجھ کے حدیث میں تغیر کر رہے ہیں وہذا من عمل الوزاعین اور یہ تو وزاعین کا عمل ہے جو گھڑنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا بقصد الامتحان فہو جائز للتثبت تاکہ ثابت کرنا ثابت ہو جائے من حفظ المحدثی محدث کا حافظہ و اہلیت ہی اور اس کی اہلیت وہذا بشرط ان یبین الصحیح لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پھر صحیح حدیث کو بیان بھی کیا جائے قبل المجلسی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے چاہے وہ اس کو ٹھیک کر سکا یا نہیں ٹھیک کر سکا جس کا امتحان لے رہے ہیں لیکن آپ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے بتا دیں کہ بھائی یہ میں نے جان بوجھ کر یہ حدیث کو قلب کیا تھا تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ تم صحیح کر سکتے یا نہیں لیکن اصل حدیث یہ ہے تاکہ کسی کو مغالطہ نہ لگے کہ بھی یہ تو حدیث ہی ہوئی تھی وہ ان قانا عن خطا ان و صحب ان فلا شکا فی ان فاعلہ معذور انفی خطی پھر تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس کا کرنے والا ہے وہ معذور ہے اس نے خطا سے کیا جان بوجھ کے تو کیا نہیں لاکن ادا اکثر ذالک کا من لیکن اگر یہ باتیں اس سے بار بار ہونے لگ جائیں گی فعن ہوں یو تو پھر یہ آدمی اس کے ضبط کے اندر خلل واقع ہو چکا ہے پھر تو جالوہ ضعیفا اور پھر ہم اس کی روایت اس کی روایت کو ضعیف بنا دیں گے کیونکہ ایک آدھ بار ہونا تو چلیں ٹھیک ہے لیکن اگر بار بار اس سے یہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ بھئی اس کی حدیث ہم نہیں لے سکتے کیونکہ یہ ضابطے کے اعتبار سے کمزور ہے حکم الحدیث المقلوب وہ تو تھا قلب کا حکم اب یہ ہے حدیث مقلوب کا حکم وہ تھا کرنے والے کا اب یہ ہے اس حدیث کو کیا کریں گے اما الحدیث المقلوب فہو من انواع ضعیف المردود کما ہوا معلوم وزال کلی مخالف لروایت الثقات وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ سقات راویوں کی اس میں مخالفت پائی جا رہی ہے لہٰذا یہ اس ضعیف میں سے ہے جس کو ہم رد کر دیں گے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے مسائل کے اندر اشر المصنفات فی کتاب رافع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء راقیا اب و ظاہر من اسم الكتابی اور ظاہر ہو رہا ہے کتاب کے نام ہی سے خاص ان کے یہ خاص ہے بقسم المقلوب الواقعی فی السند فقط کہ ان اس مقلوب کی اقسام میں کہ جو سند کے اندر واقع ہوتی ہے جو جو قلب یہ صرف کتاب اس کے بارے میں ہی خاص ہے کیونکہ وہ شروع میں انہوں نے بیان ہی کر دیا اسما اب القابی جی آج یہاں تک ہی پڑھیں گے کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے پڑھیں گے کچھ کام ہے تو مجھے جلدی جانا ہے ٹھیک ہے جی السلام